تذکرہ آیا ان کی جو اہلیہ محترمہ تھی اس کا نام تھا حضرت حنہ یہ بائبل وغیرہ میں بھی اسی نام سے ان کا پکارا گیا ہے اور انہوں نے نظر مانی تھی یہود کے اندر نظر ماننے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے اولاد میں سے کسی ایک اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے جیسے آدمی اور چیزوں کو وقف کرتا ہے زمین کے ٹکڑے کو وقف کیا کہ بھائی مسجد کے لیے وقف ہے یہ جو ہے فلاں درزگاہ کے لیے وقف ہے وقف کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ آدمی اس زمین سے کوئی انتفاع نہیں کرے گا یعنی وہ کریں سے پانی خود استعمال دکان کور وقف ہے اب تو بس میں نے سارے اخراجات جو اس کے آمدنی وغیرہ ہوگی وہ غریبوں کے لیے یا مدارس کے لیے یا جس چیز کے لیے ہو تو یہود اولادن تے وقف کرن کمی خاطر کہ یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا اپنا گھر کا کوئی کام اس سے نہیں لیں گے بس وہی رہے گا زندگی بھر کے لیے جھاڑو لگائے گا وہاں خدمت کرے گا اور جو بھی کام وہاں ہوں وہ کام انجام دے گا اور جو وہاں مجاورین ہوتے تھے ان کی خدمت کرے گا جو وہاں مجاورین ہوتے تھے امام ہے دوسرے حضرات ہیں ان کی خدمت کرے گا مسجد کی خدمت کرے گا تو بہرحال اس کے لیے تو حضرت حنہ نے بھی نظر مانی اور نظر کب مانی پیدا ہونے سے پہلے نظر یہ معنی اے اللہ جو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے معافی بطنی جو میرے پیٹ کے اندر ہے یہ اس لیے بتایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جس کی اس نے منت مانی نیاز اور اس کو میں آزاد رکھوں کوئی اپنے گھر کا کام اس سے نہ لوں بلکہ زندگی بھر کے لیے یہ وقف ہے تو وہ لوگ وقف کرتے تھے اپنے بچوں کو اس طرح سے لیکن وقف کرتے تھے وہ لڑکوں کو کس کو لڑکی کے وقف کرنے کا کوئی اصول ان کے یہاں نہیں تھا ہونا بھی نہیں چاہیے لڑکا ہی لگے گا ان کا خدمت میں دوسروں کے ساتھ رہے گا واپرن توپرنت سید سارے کام کرے گا وہی رہے گا تو انہوں نے یہ نظر مانی تھی نظر کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ بھی تھا کہ جب میں نے نظر مانی تو یقیناً لڑکا ہی پیدا ہو جائے گا خود کٹما کشا لڑکی کے ماں ہے مگر وہ نیاز تھو نظر تو دونوں چیزیں جمع ہو گئی کیا دونوں چیز جمع ہو گئی کہ نظر کے لیے تو لڑکا ہی وہاں پیش کیا جاتا تھا اور یہ تو برونٹی نظر دبن جو کچھ میرے پیٹ میں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے نظر و نیاز ہے اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ لڑکا پیدا ہو جائے گا پورا یقین تھا اس کو کہ لڑکا پیدا ہوگا اس کا تذکرہ اللہ تبارن خود فرمایا یہاں کہ انہوں نے نظر مانی فتح قبل بنی قبول کر لیجئے کیا کر لیجئے دعا بھی کیا ہے کیا تعلق تھا اللہ کے ساتھ ان کا انت سمیع العلیم یہ بھی کہا ساتھ کہ یا اللہ آپ سمیع بھی ہیں اور علیم بھی ہیں آپ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں یعنی با چس مانگن یہ بوزت میں کس جذب اندر کن کمی شوق تو اخلاص سان چھس بہ پن اولاد وقف کرن آپ میری دل کی نیت سے باخبر ہیں ماشاء صاحب ٹھیک طرح سے بیٹھیے ایسے بیٹھے جیسے کہ آداب میں بھی یہ بھی ہے نا تو فلما وضاحت تھا پھر جب اس نے اس کو جنم دیا قالت ربی انی وضاحت تھا ان کہنے لگی یا اللہ میں نے تو لڑکی جنی سوال یہ اظہار افسوس تھا کیا تھا یہ اس نے خبردین پرور دکھارس کیوں پرور دیکار معلوم ہی میں لڑکی نہ یہ افسوس تھا یا اللہ میں کیا کروں میں میری نظر پوری نہیں ہوئی میں ایسا تھے ہو نیاز تو مگر پورے کو نہیں کی اس لیے کہ لڑکا پیدا ہو جاتا تو اس کو دیا جاتا تھا بیت المقدس میں یہ تو لڑکی ہے لڑکی کو دینے کا رواج نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عالم بما وضاحت اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ اس نے کیا ہے اس کے دو مطلبات ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے یہ کیا یہ جو بچہ جنا اس نے اس کی عظمت اور اس کی بزرگی اور اس کی شان یہ اللہ ہی کو معلوم ہے اس بیچاری ماں کو معلوم تو سمجھ صرف کوڑ اس کے علاوہ اس کے کچھ پتہ نہیں ہے جیسے عام لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں ایک لڑکی یہ بھی پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ فن اللہ عالم بما وزاد اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا جانا یعنی عظمت والی اور شان والی لڑکی جانی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے بیچاری ماں بے خبر تھی وَلَيْسَدْ کرو کل اور جس لڑکے کی ان کو تمنا تھی وہ لڑکا کل انسا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا مطلب کہ اگر لڑکی دی یہ ہے کو زیادی ہے تک ون فشا ون فشا وغیرہ ممکن سے ہے کہ نہیں تیوت عظمت وال شان بڑو ایشت جیسی شان اس کی ہونے والی تھی اس لیے معلوم یہ ہوا کہ وہ لڑکا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ الگ مسئلہ ہے کہ مرد افضل ہے یا عورت ظاہر سی باتیں ہزاروں عورتیں افضل ہیں مردوں سے وہ تو صرف انتظامی امور کے اعتبار سے مرد کو فوقیت ہے الرجال قوامون علی النساء صرف انتظامی امور سے کس سے کہ مرد جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے ذرا طاقتور ہوتا ہے مرد چاہن طاقتور شکن کام کرت امور عمور جد حکم یہ کام لیکن یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ مرد افضل ہوگا کس سے عورت سے پھر تو ہر مرد افضل ہوگا کس سے عورت سے البتہ یہ طے ہے کہ نبوت جو اللہ نے دی ہے وہ صرف مردوں کو دی ہے کن کو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کا کام جو ہے نا یہ آسان کام نہیں ہے اس میں جنگیں لڑنی پڑتی ہیں دوسروں کے پاس جانا پڑتا ہے اور پھر نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف منتخب کیا کہ اس کو مرد حضرات کو ولایت عام ہے ولایت جی ولایت تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی عطا فرمائی اور ولایت تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی عطا فرمائی معلوم سب جو کہ نبی ہے کہ واشد مردیت اور ولی ہے کہ واشد مردت زینتی اور چونکہ قرآن پاکس چھو کہ مقام صدیقیت اس آمد اللہ تعالیٰ نے کرمت عطا کمس حضرت ماریم امس وہ ام صدیقہ وہ امہ اس کے تو بہت سارے معنی ہیں ایک معنی کہ اس کے اس کی ماں صدیقہ تھی یعنی جیسے نبوت کے بعد ایک مقام ہوتا ہے صدیقیت کا اولائک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وہاں ترتیب لگائی گئی ہے کہ پہلا درجہ نبیوں کا ہاں دوسرا درجہ صدیقین کا تیسرا شہداء کا چوتھا صالحین کا تو فرمایا کہ وہ امو صدیقہ عیسیٰ علیہ السلام والسلام کی والدہ تو صدیقہ تھی بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نبیہ نہیں تھی نبیہ کہ نبی کوئی عورت نہیں آئی ہے اللہ تعالیٰ نے کسی خاتون کو نبوت نہیں عطا فرمائی ولایت تو ہے تو یہاں فرمایا کہ وہ لڑکا اس لڑکی جیسے نہیں ہو سکتا بہرحال بات ختم ہو گئی یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جملے معترجے کے طور پر فرمایا وہ اللہ عالما ذکر کل کرمفا یہ فرمود پر اتن کم اللہ ہم ونیو میں زائی لڑکی اب آگے پھر ان کا قول ہے حضرت حنہ کا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ یا اللہ میں نے اس بیٹی کا نام مریم رکھا کیا یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اس مریم کے دو معنی آتے ہیں ایک معنی تو اس کے آتے ہیں بلند کیا یعنی اونچی بلند دوسرا عبادت کرنے والی کیا عبادت کرنے والی عابدہ ترجمہ کریں گے یہ نام اس نے رکھا مفسرین کرام نے لکھا اس سے معلوم ہوا کہ ماں نام بھی رکھ سکتی ہے ماں اور چونکہ حضرت حنہ نے اس کو نظر مانا تھا اس کا مطلب تھا کسی نہ کسی درجے میں تو ماں کو بھی ولایت حاصل ہے اپنے اولاد پر یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شر شاسن کم سن بل سن وہ تو صرف ذمہ داری کے اعتبار سے ہے اس آپ ذرا اس کو سن لیجئے یہ غلط فہمی ہے بہت لوگوں کو زاو پتہ خدا رچن من طلاق تہ مول موت کمس شرس شان کن وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اب ماں مانا رہی ہاں ویشن یہ شر موج یہ تو غلط فہمی ہے وہ تو زندگی بھر کے لئے اس کی ماں ہے اور وہ تو ہمیشہ کے لئے اس کا بیٹا یا بیٹی ہے سہ صرف یوت کی ہے طلاق ہز اللہ تعالیٰ بچین تہ اب سنبھالنا تو کس کا کام ہے باپ کا کام ہے وراثت وغیرہ ملے گی وہ ملے گی ورنہ ماں کی بھی وراثت بھی ملتی ہے اور بیچو حکم کی اگر طلاق کیسے پھر بھی شوہر اپنی بیوی سے بچہ چھین کے نہیں لے سکتا اگر لڑکا ہے تو سات برس تک ماں کے پاس رہے گا کس کے پاس سات سات انوریاں اور اگر لڑکی آئے تو نو برس تک ماں کے پاس رہے گی کس کے پاس ہاں کچھ صورتیں ایسی ہیں تت مجھے تمس حق کے اس کو کہتے ہیں حضانت ہائی دعاد الف نون تے حضانت کے معنی پرورش کا حق کس کا اگر ماج میں بدل نکاح کر بیس جائے اب ہو سکتا ہے کہ بچہ ضائع ہو جائے کیا تمس ماج ایس میں ور و تیز ہمدردی دب ہے میں کہ خود تو اس وقت جو ہے وہ حضانت کا حق نانی کو ملتا ہے کس کو باپ کی ماں کو نہیں ماں کی نانی ماں کی ماں کو کس کو گو بینیو بیو رود تو اس طرح سے گویا ولایت کا حق حاصل ہے کس کو ماں کو بھی کسی نہ کسی درجے میں تو ون یہ یہ لڑکی زائ ون مونگ دعا حضرت حنان وَإِنِّي انحاب بِكَ وَإِنِّي دہا بِكَ اے پروردگار میں اس بچی کو پناہ میں دیتی ہوں آپ کی کس کی یعنی قاچر پر عشاء حوال کیا چھے بس پناہ پناہ میں دینا کس بات کہتے ہیں پر وہ دکھا رہے حوال عشاء <clears throat> چھے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ اور جب پیدا ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا بہرحال پتہ یل سب تھوڑا بوڑ پہن گو کس تہن موج پاشس پن پرور دگار پروردگار حوال چی کیا چی یہ تمہارے حوالے یہاں ایسے ذرا بڑا ہو گیا تھا تو اس کو کہا جاؤ بیٹے پڑھو پڑھائی کے لیے کرن تم سے حوال تو مکلی اس کے بعد ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا ویسے خدا حوال کورمت تو پرور تمہیں انداز کیا تربیت تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ یا اللہ میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں وضورتحا اور اس کی اولاد کو بھی اور اس کی کیونکہ اندازہ لگایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد بھی دے دیں گے سیٹی کے چے حوال اور اہنج اولاد تھی تم بچاؤ اس نش من شیطان الرجیم مردود شیطان کے شر سے شیطان مردود سے بچے جن یہ تھی اہند اولاد تھی یہ دعا تو قبول ہو گئی توجہ حدیث لی بچے زیون چھو شیطان جو تمس تمہ سات چونکا دیتا ہے چونکا مطلب یہ ہے کہ چپن چمٹ چھس دیون یا کل کیا چھس یعنی وہ چھوتا ہے اس کو ہاتھ لگاتا ہے شیطان اس لیے بچہ چیختا ہے چلاتا ہے سوچ کرکنا تلن ہے پھر بہت اور <laughs> شیطان جو ادے بڑے دشمن بنن وہاں لکھا ہے کہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کس کے اور ایک روایت میں مریم کا تذکرہ بھی ہے تو یہ جزوی فضیلت ہے چھوتا تو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اثر کون قبول کرتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کے چھینے چھونے سے بچے کے اوپر اثر بھی آ جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن کوشش تو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اصل محفوظ تھے نبی نمبی عالم صلاحت وسلام تو شیطان کا اثر ان پر نہیں آتا ہے تو بہرحال اس لیے ان دو کو فرمایا کہ میں ان کو ہاتھ نہیں لگایا شیطان نے شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ گمراہ کرے شروع پیٹھے جی دشمن تو فرم فرمو رسول پاک علیہ وسلم کل مولود علی علا الاسلام ہر بچہ جو ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے پھر آگے جا کر کیا ہوتا ہے فا بواہ ونگودانی او سرانی او یمجسانی پھر اس کے والدین اور اس کا ماحول اس کو یا تو یہودی بناتا ہے یا تو نصرانی بناتا ہے یا تو مجوسی بناتا ہے بہرحال اس کو حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح قبل ہا رب بے قبول حسن اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا فتح قبل قبول کیا ہا اس بچی کو رب ہا اس کے رب نے بے قبول حسن بہترین قبولیت کیا عمدہ قبولیت کے ساتھ کہ پروردگار فرما میں کر قبول کیا کروں وہ ام اللہ نے اس کو بڑھایا نباتن حسنن بہت اچھے طریقے سے اس کے دو مطلب ہیں کہ بچہ جتنا بڑا ہوتا ہے ایک مہینے میں ایک سال میں اس سے کئی کئی گنا جلدی یہ پڑی ہو گئی حضرت مریم یعنی عام بچ تھا خلاف تھا مثلا جل جل رجب خوش کرن جل جل آئے بول بول جل جل جل جل پٹ پٹا پٹ یک یت الفن یہ ساری چیزیں ہیں باقی بچوں کے مقابلے میں تو ایک تو یہ امبات حسن کا تعلق ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی پروردگارن کرتے ہیں بہتنی تربیت کر پیٹ لکچار پیٹ ہے یعنی وہی ولایت کے اوصاف اس کے اندر رکھے وقف لَهَا زکریہ اور ذمہ دار بنایا اس کو زکریہ علیہ السلام کا سوال اس کا کیا مطلب ہے زکریہ علیہ السلات کو ذمہ دار بنایا وَنْ یم سات تم وہ یاسچ نیاز کیا منت اور اللہ تعالیٰ تروس دلس محض نت یہ ہے ون یل مجاور سمے تو تم لڑکن یوت قبول کرا تو مگر آج یہ لڑکی تم تر اللہ تعالیٰ دلس من ہے کی کرو قبول اس یہ قبول سوال یہ کہ تم دے حوالہ چھو کیا چھو و تھی پانس اختیار کیا کروس اب مسئلہ آیا اس کے پالنے کا اس کو دودھ پلانا ہے اس کو پالنا ہے تو اللہ تعالیٰ ان ترو تیوتا محبت ہنے دلن مز ایک دو بوئی نمان بی دو بوئی نمان بوئی دو اس لئے کو آتما جا جی اختلاف کو اس نیس پدو تیل تراؤ چیری چیری نو تذکری برونٹ کن چیری کت کر ترائک پت کلم ترائک پت آبس تمیو تذکری برونٹ کن تاید دراؤ زکریہ علیہ السلام سن ناو چیری اس لئے زکریہ علیہ السلام مزو یاسا نمان بو آتوز اللہ تعالیٰ ان بیاک انتظام تکرمت تاید کہ زکریہ علیہ السلام وسلام نبی تھی اس لیے یسن یہ گھس روزی نبی سحبت مزہ نمبر زکریہ جی؟ علیہ السلام وسلام سخ ماسو کیا سخ ماسو کیا زکریہ علیہ السلام نس ماس امس لکہ بچی یہ بین حضرت عمران تو حضرت زکریہ علیہ السلام یہ پن سوجوبار اخہ ورس نکاحس کمیس حضرت عمرانس سو اس امام امامت کران سب بیت المقدس من مگر عجیب معاملہ سو گز بروٹ ون سا لڑکی زین لہذا قشر پا یہ یتیم بچی تو حضرت فرمو کہ نسا سا بن تو وہ ماش نش کمس نش حدیث پاکس مجھ ماس تش موجی ماس تش موجی کیا بلکہ آج ماس زیادہ پہن کمن دندن <laughs> بہرحال وہاں پہنچ گئی لہذا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقف اللہ زکریہ اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے بنایا کس کو اب قرآن پاک ساری تفصیلات بتائے گا نہیں وہ جلدی جلدی بڑی ہو گئی اسی گھر میں رہتی تھی اس کے بعد وہ اور بڑی ہو گئی تو زکریہ علیہ السلات والسلام سمجھ گئے کہ بس ون سمجھ ومجھ آمد اللہ اللہ تھا وہ الگ کوٹر وٹر بن تر عبادت تو شام سے بی معاش نش گھر تو وہاں ان کے لیے ایک کمرہ بنا لیا تو اس کا تذکرہ اس میں ہے کمرہ تجمر تجا اللہ کا اللہ کرن اس انن دوہلی ہوئی چوٹا ووٹا سون وون زکریہ علیہ السلام اب زکریہ علیہ السلام جب وہاں جاتے تھے حیران ہو گئے وہاں تو رزق ہے تب بے موسم فال یمنا نہ ات ملکس مز کی نوش ات موسمس مز اس لیے وہ حیران ہو گئے یہ کیا ماجرہ ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما دخلا جب جب بھی داخل ہوتے تھے علیہ ان کے پاس زکریہ زکریہ علیہ السلام وجد عندہ رزقہ ہاں المحراب محراب میں محراب سے مراد ہے وہ کوٹری یتمزہ مز اللہ علیہ کر اصل بیت المقدس اندہ واندہ یہ مت ہم سے کوٹری بنائی کیا جیسے امام کے کمرے ہوتے ہیں نا لفظ لفظ کوٹری سائڈن جت یہ جی، سے یہ سلطان العارفی رحمت اللہ تب تیس تب مسجد ادھا وندو کیا لکس لکس کوٹری اک کھٹر ین کٹر ترتک کٹر مجھ اکھ ختم قرآن أڑن اڑن اورٕ یورٕ مگر زیادٕ پہن پور تھی مکمل یِم آسہٕ آسان مسجد مُریٖدن ادو یہ مریدن خٲطرٕ مُریٖدن تِم مریدن ٲسۍ آسان تک خلوتس منٛز کران اللہ اللہ تہٕ بیت المقدس آسہٕ یِتھٕے کٲٹھۍ ادو ادو تک کوٹرِ بنٲیِتھ تو بہرحال تو محرابُک مانے گوٚو الگ تھلگ یت محراب امے موجود ون چونکہ آسان مسجد کھۄتہٕ برو پہن أڑ سا الگ الگ تھلگ بنائیت معلوم سب دیو کہ محراب تیا کو بنائیت محراب تیا کو یہ زن واریان جہالت چی تمشن بشید من نشان تی تھوان تد بچی کی اجنبی دون باس یوکن چا کب لکن یوکن من چی صفو پاسن ترائیت یا چی معمولی نشان نشانیو تھوان کات لبی بنائیت حالانکہ محراب بنانے میں کوئی وہ کباہت نہیں ہے کلما دخل علیہ زکری المحراب جب جب بھی زکریہ علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے تشریف لاتے تھے محراب میں انہیں یعنی اس کمرے میں وجد عندہ رزقا تو وہاں پاتے تھے رزق حیران ہو جاتے تھے قال یا مریم کہنے لگے اے مریم انا لکی حازا یہ کہاں سے آیا تمہارے لیے کس نے بھیجا میرے علاوہ کوئی یہاں آتا ہی نہیں ہے قالت ہوا من اند اللہ انہوں نے کہا خالو جان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے کس کی طرف سے اللہ نے بھیجا ہے اس آیت سے مفسرین کرام نے نکالا ہے اولیاء کرام کی کرامت کیا اولیاء کرام کی کیا جی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیے یا رحمۃ اللہ علیہ کہیے جو بھی کہیے نبیہ تو نہیں تھی ولیہ تو ضرور تھی تو اس کے لیے غیب سے رزق آ گیا معلوم یہ ہوا کہ یہ کرامت ہے کیا ہے کرامت ہے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے یعنی بغیر اسباب کے یہ آیا رزق اسباب دخلت وہ کہنے لگی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے پھر فرمانے لگے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یرزق و رزق دیتا ہے روزی دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے بغیر حساب بغیر حساب کے موسم ہو یا نہ ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بے موسم پھل بھی دے سکتا ہے اور بے حساب بھی دے سکتا ہے نہ تو اس نے اللہ سے پتا کہ یہ چچہ کیسا چھون بات میں اور کیا ایسی نہ ان کے اکرام و احترام کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ کیا دیوے بھیجے اور رزق بھیجا ان کے لیے یہ آپ استعمال کر لیجئے تو یہ رزق ظاہری مراد ہے کیا بعض لوگوں کے سر پر تو سوار ہوتا ہے ہمیشہ جدت پسندی کسی نے لکھ دیا یہ مانوی رزق ہے مانوی رزق ہے تو زکر ذکر السلام حیران کیوں ہو جاتے میں وہی اس مند اگر کہا مانوی رزق دی کنس پروردگار عقل دیا سکتائن دیس تو حیرانگی کی کیا بات ہے حیران تو تبھی ہو جائیں گا جب کوئی چیز سامنے ہو تبھی تو فرمایا جب وہ وہاں داخل ہوتے تھے تو اس نے کہا ان اللہ کی حاضر یہ کہاں سے آیا نیسوس خدا صاحب تو مانوی رزق تو اللہ تعالیٰ ہی تو دیتا ہے نا دبیس کہ چکم جو تو یوت کو حفظ خدا صاحب بنا اچھا خدا صاحب بنا وہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تو یہاں مراد یہ ہے کہ رزق ظاہری ان کے پاس آتا تھا اس لیے زکریہ علیہ السلام وہ دیکھ کر حیران ہو گئے